ہمیں ابو معاویہ نے ہشام بن عروا سے خبر دی انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص صفا مروہ کے مابین سعی نہ کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں یعنی اس کا حج و عمرہ درست ہوگا انہوں نے پوچھا وہ کیوں میں نے عرض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک صفا مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں آخر تک یعنی پھر کوئی حج کرے یا عمرہ تو اس کو کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے اور جس نے شوق سے کوئی نیکی کی تو اللہ قدردان ہے سب جانتا ہے انہوں نے جواب دیا جو شخص صفا مربع کے مابین سعی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں فرماتا اگر بات اسی طرح ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہو تو اللہ کا فرمان یوں ہوتا اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو ان دونوں کا طواف نہ کرے کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی تھی بلا شبہ جاہلیت میں انصار ان دو بتوں کے لیے احرام باندھتے تھے جو سمندر کے کنارے پر تھے جنہیں اساف اور نائی کہا جاتا تھا پھر وہ آتے اور صفا مروہ کی سعی کرتے پھر سر منڈا کر احرام کھول دیتے جب اسلام آیا تو لوگوں نے جاہلیت میں جو کچھ کرتے تھے اس کی وجہ سے ان دونوں یعنی صفا مروہ کا طواف کرنا برا جانا کیونکہ وہ جاہلیت میں ان کا طواف کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی بلا شبہ صفا مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں آخر آئے تک فرمایا تو لوگوں نے پھر سے ان کا طواف شروع کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اناسی